قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون نے کہا کہ آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کیجئے تاکہ واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو موسا نے کہا اللہ کہتے ہیں کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بہت چھوٹی بلکہ درمیانی عمر کی ہو پس جو کچھ تم کو حکم ہوتا ہے وہ کرو کجروی اور اللہ کے رسول کو کثرت سوالات کے ذریعے تنگ کرنا بن اسرائیل کی فطرت تھی اس واقعے میں بھی انہوں نے اپنی کجروی کا ثبوت دیا اور گائے کی عمر وغیرہ سے متعلق سوال کرنے لگے اگر خاموشی کے ساتھ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کام بن جاتا لیکن انہوں نے جب اپنے آپ پر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی